ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کہ زندہ کی توڑنا سننے ابود حدیث نمبر تین ہزار دو سو سات